أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مرل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك آل گایا سوہل کیا سیاح بگلو سلا دل سلا نا کیا سیا تھا منگجی بابا آل يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبیا لہ تحیت و سنا تو ناب آجزان دعا ہے رب العالمین جل شان ہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے دوستو گزشتہ جماعت المبارک دا موضوع اقوام متحدہ کا تعارف سی وہ تعارف قرآن قرآن مجید حدیث کے مبارک کلام اقبال کی روشنی پیش کیا اس وضاحت کیتی گئی کہ او شیطانی دی ایک انجمن جڑے اسلام اور غریب ممالک مارے اسلام اور غریب ممالک مارن تے انہوں دے دو جگ تباہ کرن دی خاطر وہ انجمن بنائی گئی اس دیا پانچ ویٹو پاور پنجے کافر دو ملک جہد مشرقی نے تین ملک جن مغربی نے روس تے چین مشرقی نے تے برطانیہ فرانس تے امریکہ یہ تین کون نے مغربی نے ہوں یہ پانچ ویٹو پاور ویٹو پاور جو دیتی گئی اس ادارے دے ظالم غاصب بدماش اور فرون ہون کی سب تو ویڈی دلیل ہوئی یاد رکھنا کہ ہر پاس جمہوریت کا ٹنڈورا پیٹن والا امریکہ تو برطانیہ کہ اکثریت کی بات مانی جائے تو ایک سو پچاسی ملک تو اتے صرف پنجا ایک دی منیچے تو یا انہیں دی منیچے کال ایک چٹا ننگا دھوکھا فراڈ اور بدماشی میں ہوں جناب کے سامنے اج دے موضوع کی بیان کرنا ہے اقوام متحدہ کی ویٹو پاوروں کی مسلم دشمنی کے اپنے بیانات کی روشنی میں بھائی وہ پانچ جڑے کٹھے ہوئے نے بگیار انہوں نے مسلمانوں دے خلاف کی زہر اگلا ہوا ہے اور ہر غریب ملک دے خلاف انہوں نے کی زہر اگلیا ہے یہ پانچ ویٹو پاور جڑیاں نے پانچ سپر پاور جنہوں آخد ہو پوری دنیا تعینات کی گل رد کر کے اپنی منا سکتی نے یہو جی بدماش طاقت جڑیاں جہنیا بیانات سنو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کی زہر گلتے ہیں مسلمانوں تباہ کرنے کی منصوبے بنا جدو جس دے اپنے بیانات سنو گے تو پھر اندازہ ہوگا بھی ہوں ویٹو پاور کیوں انہوں انتی گئی نے توجہ نہیں کی میرے گل نے بھائی اکلوان میں پیدا بنا گیا وہ مقاصد رکھے گئے وہ اخراج رکھے گئے بھی ہر کسی ملک نما ترقی ہے آزادی دینی ہے حقوق کا خیال رکھنا فلان آزادی جو اگے میں اگلے جمعے پھر وہ بیان کرا کے مقاصد کی نے لیکن اس جمعے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جہے دشمن دوستی کا روپ دھار دیں ان دشمنوں کا بڑا حال کے ویکو انہوں کی اپنی زبان اپنے منہ چھتے کی جوڑ کے بیٹھے نے تینوں ڈنگ مارن کا چوی گھنٹے سوچ کے بیٹھے ہیں جی اقوام متحدہ کی وہ گندگی جوڑی ہے انسان اور مسلمانوں کے خلاف ان سکھ بھی پا گئے ہیں لیکن افسوس اس گل کا ہے کہ مسلا کس درجے کا بغیرت ہو گیا ہے کہ مزہ ہے جی یہ کوئی سمجھ سور آ جائے سارے خلاف کی پیا ہوتا ہے حقیقت میں کسمیا پانا اچھا بڑے حوصلے والے بن گئے ہیں بڑے بڑے حوصلے والے بن گئے ہاں۔ سور ہوتا نا سور انتہائی بغیرت جانور سور ہے پر اندر کتے چڈو نا تو گولی مارو سوٹا مارو تو پھر پوتر پہ وہ آدھا لایا پھر میں بڑا ہی بغیرت سن ہوں تین میں دسنا میرے بغیرت چنی وہ جب پوتر نا تو پھر وہ جناب بندوقوں دیا نالیاں منہ پا لینا کتے وڈ چڑدا ہے بندے وڈ فرد جنہ چیر مردہ نہیں نا چر ہر پاس تباہی لائی رکھتا ہے کہ بلا میں اپنے آپ جب اصا لسان تو اپنے پیرا تو اپنی عوام یار پھر پتا لگتا ہے باقی بھائی اسان سور نالوں بھی بڑے حوصلے آ رہے ہیں وہ تو کٹیچ کٹیس کے تو اٹھ آتا ہے آپ وقت والا ایسا کوٹ ایسا کچھ اٹھنے والے ہاں۔ سڈے حوصلے ہی بڑے بلند نے افسوس اس گل کا کہ اس قوم کیویں تعلیم نال بے حص کر کے منافق بےمان کر بغیرت کر کے سنا گیا ہے ہوں اندازہ پوچھا لگا ویٹو پاور یعنی فرانس برطانیہ امریکہ جرمنی اور جن ہیں اتنے بیٹھے خنزیر جڑے انسانیت دے دوست اور انسان نو جناب جی ہر ویلے ترقی دن کی سوچن ڈے نے مسلمانوں بالخصوص وہ خود کی مسلمانوں دے خلاف سوچتے ہیں تو کی کر رہے ہیں وہ سنو گے جی، تو تمہیں آپ پتا لگ جائے گا بھی اقوام متحدہ کی ادارہ ہے توجہ ہے نا ہوں کبلا میرے کو کتاب رواداری اور مغرب استفامیہ اور سوالیہ انداز رواداری اور مغرب آتے ہیں نا بھائی اقوام متحدہ رواداری کا سبق دینا ہے ہر کسی نال جیو تو جینے دو جیو جیو جینے دو یہ جڑا سدرس دے وہ کس حد تک انہوں کا سچ ہے تو کس حد تک جھوٹ تو کبلا اور پہلے نمبر دے یہ حوالے میں اس کتاب نقل کرنے نے انہیں اگوں جتوں جتوں انہیں لیا اس نے وہ بیانات قلم بند کیتے ہیں کتاب دانا رواداری اور مغرب علم عرفان پبلشرز کی طرف سے چھپی ہے صفحہ نمبر دو سو انانوے اتوں میں بیانات شروع کرنے لگا ہوں باروں باری بیان سنیا جی انہیں سرکار دے جڑے مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں انہوں کے ذہن مفلے کے ذہن تو دوست نے ہوں انہوں دوستوں کا حال سمجھ سب تو پہلا سر چارلس پرپو لین ندراس ندراس انڈیا دا انگریزا کے دور چ گورنر سی سر چار یہ کی پیا بیان دینا ہے انیس سو اٹھتی ایجوکیشن انکوائری کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے اپنی رپورٹ میں اس نے کہا مسلمانوں کا نظام تعلیم طاقت فخر و مباحت اور جوش عزائم پر مبنی ہے ان کا یقین ہے کہ یہ ارد مومنین کی میراث ہے ان کے علاوہ سب کافر اور غاصب ہیں تمام ملک با اختیار خداوندی مسلمانوں کے ملک ہیں خوش بختی سے تعلیم کے یہ میلانات بہت مشکل زبان عربی میں لکھی ہوئی کتابوں اور چند علماء کے ذہنوں میں بند ہیں جو شاد و نادر ہی نہایت مزمحل انداز میں لوگوں کے جذبات میں جھلکتے ہیں یورپی تعلیمی مراکز کے ذریعے صرف یورپی تصورات سو کو گرما کر ہی یہ ممکن ہے کہ ان کے قومی نظریات کو ایک نیا رخ دیا جا سکے باوجود کہ اسلام ایک سخت جان مذہب ہے اور مسلمان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے بہت ہی مختلف تن کا انسان ہے جس میں اشتعال پذیر مذہبی جذبات جہاد اور شہادت انکا ہو چکے ہیں ہو جاتے ہیں جس کا خلاصہ کہ مسلمان کی تعلیم جڑی ہے نا یہ انہوں دس بھائی زمین دے مالک صرف تسان جے یہ مطلب ہے مسلے اور تیرے نالوں بھی انگریز تیری گل زیادہ سمجھتا تیر دین شیطان جو انہوں وہی کرتا واقعی ٹھیک ہے اللہ قرآن فرما ہے رب فرما والا کب کتب زبور نمبا دل کر اربا یار سہا باد یس ہو رب فرما ذکر تو بعد زبور چ لکھا سی ساری زمین دے نیک لوگ گے ہوں اتے رب سونے نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد پاک دی امت جہے مسلمان مومن ہو گے انہیں زمین کا وارس بننا ہے کیونکہ زمین برتی رب سونے دیے رب منن من ہی وارس بن گئے حق انہ بن ہوں توجہ فرما لا دیا بندہ میں موٹی جی تمہیں مثال دینا وا مسلمان جرم کی ہے زمین بارش کیوں بنتا بنتا ہے تاکہ کافر رہے شرارت نال نقصان نہ پہنچا سکن اور مسلمانوں کی حکومت رہ کے اسلام قبول کر کے وہ بھی جنت داخل ہو جان اپنے رب رحمان راضی کر لو باقی ہے تارک بن زیاد کی گل مشہور ہے رحمت اللہ علیہ کی جب دریا پار کیتا فوج نے تو انہیں آخیا بیڑیاں ساڑ انہیں آخیا کیوں ساڑیے دشمن علاقے آئے تھے آپ نے فرمایا ملک خدا مل کے ماست خدا دا ملک ساڈا میرے پشا جان بھی کی سوچنی ہے کی سوچو اتنے ہی آ گیا تو یہ کہا گھر ہے پشا گھر کہڑا ہو رہا ہے سمجھا جی باقی جن نے اس دھرتی کے اتنے رہن کا حق اسلام انہوں دیکن شرط نال کہ رہن اسلام کے دے ہو کے جی سپ آزاد ہو گئے پٹاری تو پھر انہیں ڈنگ مار مار کے جی ہوں بندے دو پوری دنیا انسانیت کو تڑپایا ہوا ہے یہ طرح ہی پھر تڑپاؤں گے ہوں سر چار لس سا آخر ہے آخر اچھا مسلمانوں کا جڑا نظام تعلیم ہے یہاں طاقت دس طاقت وکھاؤں آدھا طاقت تاری کی تعینات کے حکومت واسطے نکلے گے پھر اگے آخر ہوں اس طرح ہے بھائی اسلام سخت جان مذہب ہے بڑا جنہ مرضی کہ کوئی حاکم کوئی آ آئے اس مذہب والے لوگ ہٹتے پھرتے نہیں مگر مسلم نوجوان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے وہ بہت ہی مختلف قرم کا انسان ہے کی مطلب وہ سخت جان نہیں رہن لگا اس پردلے میں جدھر پھیرو وہ پھر دا جائے گا جس میں استعال پذیر مذہبی جذبات یعنی منبی غیرت بالکل نہیں ہونی جہاد اور شہادت کا حسین والے جذبے وہ اکا ہی نہیں ہو گے ہوں ایمان دسو یہ پہلا بیان برطانیہ دا برطانیہ دی طرفوں مدراس صوبے دا اس ویلے دا گورنر سر چارلس دی بکواس بیان تمہیں سنایا ہے کہ دیوت دوستی ہے ہاں، کنا محبت دا درس کیا دینا ہے کہ اس طرح کرو بکریو او بکریو تو سب یہ جب کو تربیت پا لیں گے نا اس تو بعد تعلیم تو بعد تو سگیار بالکل جھگڑے کی سوچتے ہی نہیں باقی جنے بھی ہوتے ہیں وہ سنگھ مارن کی سوچتے ہیں لیکن یہ بخت والے سنگھ مارن کی نہیں سوچتے کی مطلب جو ہوگا منافق جو ہوگا ایمان نہ دس جب ایمان جانا رہے ایمان جانا رہے غیر جانتی رہے اسلام ہی جانا رہے کافر تے آپ راضی ہو جانا ہے لیکن ہوں یہ دس کہ وہ راضی ہونا وہ دشمنی ہے کہ دوستی ہے توجہ نہیں کی ایک بیان اور بھی ہے توجہ نالا سبحان اللہ یہ بیان ہے صدر امریکی صدر رچڈ نکسن آدھا ہے اس کشمکش میں معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں اور بنیاد پرست مسلمان دوسری طرف معتدل اس قسم ہے جیڑی مسلمانوں نے یہودیاں دی جنگ جاری ہے اس جنگ معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف نے تو بنیاد پرست مسلمان دجے طرف نے کی مطلب بھائی موتل مسلمان کہڑے نے جو نے وہ کہڑے نے موتل تو انہوں نے نے نے مخالف وہ کون بنیاد پرست دہشت گرد اسلام جنو منافق آخر ہے نا یہودی انہوں محتبل آخر ہے کی آخر ہے محتبل ہوں آپ ہی سوچ لائے کہ جمہوری تو سکونی یہ کے پاس نے تو بنیاد پرست کہڑے پاس نے مقابلے یہاں دونوں کی جنگ ایک میدان کھلوتے نے یہودی تو یہودی کے تعلیم یافتہ ذہن رکھنے والے جمہوری موتل جہے کنجر آخر کسی نے کچھ نہیں آخر چاہیے جی، بالکل ٹھیک ہے رواداری بڑی اچھی چیز ہے جو مرضی وہ کرتے ہیں کیوں ایسے مخالفت کرتے ہو چھوڑو کا نہیں ہونا چاہیے ٹھنڈے بنو ٹھنڈے ایک پاس ٹھنڈے تو یہودی دوسرے پاس گرم مسلمان وہ آخر ہوں جانگان بچ سمجھ آ گئی ہے ہوں اتوں آپ سمجھ لا کہ انہوں کی دشمنی کی ہے کہ دو دوست نے سڈے جہے پر آخر نے بھائی ساری مخالفت چھوڑو اچھا جو تمہیں آخان گے وہ منو سڈے میدان والے پاس آؤ جب مسلمان دین کی گل وہاں تاری ٹکر ہوئے تو پھر تو سارے دوست سنگھی بہلی جی تصا اپنے دین تو پھر کے سارے رل کے بڑا منافع ہو تو اپنے مسلمانوں رکھو جنگ تو ہر سمجھ لے یہ ہو کچھ نہیں وہ کرنا چاہتے صرف سارے مسلمانوں کو فسا فسا کے تے اپنا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے اسلام کو مسلمانوں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں تو پھر سمجھ لو جہاں کا اندرون ارادہ ایسا لانسی ہو گئے وہ ویٹو پاور بن کے کی کریں گے توجہ نہیں کی تھی بول سبحان اللہ جڑا پہلا حوالہ اس کتاب چو پیش کیتا دوسرا یہ رچرٹ کا حوالہ نکسن امریکہ کے صدر کا یہ کتاب دل آخر کیا ہوگا ڈاکٹر بن عبد الرحمان حوالی بھی اس دے آخر سے لکھے ہوں امریکن نائب وزیر خارجہ کون بیان سن دے جاؤ لوس دے جاؤ لوس دے لوس دا جا رب زمین زمیر ہی نہ تو یہاں کی دشمنی بن دا تو اپنے کی آخا پولا پن آخا یا بغیر کی آخا یا کی آخا ہوں امریکہ نائب وزیر خارجہ کی پیا خدا ہے ہر قیمت پر سلیبی جنگ جاری رکھیں گے مسٹر آئی یو جین روستو جو امریکہ کا نائب وزیر خارجہ تھا ساتھ ہی منصوبہ بندی کے شعبے کا صدر تھا وہ انیس سو ستاسٹھ تک صدر جانسن کا مشیر خاص رہا اس نے اپنے ایک بیان میں کہا حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسلام کے حوالے سے دانا موقف کے سوا کو دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتا آدھا امریکہ مسلمانوں دشمنی کو سلا ان مخالفت تو کو سلا اور کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتا آپ نے ایک رکھنا کہ ایسا مسلمانوں کے دشمن ہیں امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مغربی دنیا اس سے ریاست اسرائیل کے بارے میں غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے ہم امریکیوں کی منصوبہ بندی کی اصل بنیاد اس کے خلاف کچھ نہیں کہ ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے ماں ہر قیمت پر سلیبی جنگ جاری رکھتے ہیں تو سمجھ آئی نہیں سمجھاونا پینا ہے قوم تعلیم یافتہ بہت ہی ہو گئی ہے ہوں تو اردو بھی سمجھ نہیں آتی اس قوم نو کریے کہڑے پاس جائیے کہڑے پاس ہے مسٹر آئی یو جین روس ٹو ایسا ہمیشہ امریکہ رہا مسلمانوں کی جی، دشمنی کرنی کرنی ہے اصا موقع پہ ہو رکھنا ہے جس نال یہ برباد کرنا ہے پھر اگے آدھا امریکہ واسطے ممکن ہی نہیں مگر بھی دنیا کے اسرائیل یہودی ریاست کے بارے غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے نہ ہمیشہ دوستانہ اختیار کرنا ہے اور ساری منصوبہ بندی اصل بنیاد ہی جڑے یہ ہے کہ اصل یورپ والے تو مسلمانوں کے درمیان مذہبی جنگ جاری رہے گی اصل عیسائیت والے پاس کھچنا لوگوں تو انہیں اسلام والے پاس کھچنا ہے ساری یہ جنگ ہمیشہ رہنی ہے جاری رکھیں گے کدی مکے گی تو تصا مکائی تو جب پھر تو نہیں کی تھی بڑا زندہ ہو کے تو جی جیتا بیٹھا تو آخر سب لوگ سولہ سولہ وقت تھوڑا ہے میرے کو وقت تھوڑا ہے اج تو گلا بتھیریاں کرنے والی نے اج وہ گلا کرا قسم خدا جی ماسا زلی کسی میں قرآن حدیث سنایا سی بڑے قرآن حدیث لیکن کھوپڑیاں یہود پرست بن چکی ہیں جی میں نے انگریزی بناوا کیوں استعمال کرنا ہے میں کیا ہوں خوراکی انگریزی تبیتا بھی انگریزی ملاج بھی انگریزی ماحول بھی انگریزی تعلیم بھی انگریزی دوائیاں بھی انگریزی جب آسا بدل گئے کی لوڑ نہیں رہی سارے سا جی ملاج ملی کار ملکی تو دوائی جب دوائیے ہوں کبلا یہ گل کیوں پیا کرنا انہوں کے حوالے کے نام دشمن کے منہ دشمنی نکلے توجہ نہیں کی تھی پھر تو منے گا نا یہ کسی ماحول کے بیان نہیں تین سنتا پیا سڑکے جا میں قرآن بھی سنا سکنا لیکن قرآن تے مومن سنا قسم خدا دی جا مومن ہوں گے سی انگریزوں کے بیان لین اللہ کا قرآن ہی کافی سی رب قرآن فرما گئی نہ آمو یا کر سو بیٹا نہ لا خبالا ایمان والے اپنے دوست دنیا نو راجدار نہ بنایا جو تاری بربادی کسر نہیں چھوڑ گے خدم قدل بگتا اصواہ والا دکھ بھی انہوں دشمنی انہوں چل ظاہر ہو چکی ہے انہوں کی دشمنی انہوں نے چل ظاہر ہو چکی ہے پر انہوں نے سینے کی چھپی وہ بڑی وڈی جو ہوں پندرہ بھی کسا نہیں لا سکتے دوسرے مکان رب فرما یہ بہت نسارا جب تے سامنے آتے ہیں تے میں ایسا تا مرب سانوں بڑا ہی چنگا لگتا ہے پر جب وکرے ہوں نے جب ملا ملا جدو بکھرے رب قرآن فرما ہے لیکن سر مسلمان سے گل ہے قسم خدا کر کے آنا جنوں کسی یہودی خربلے کے بیان کی لوڑ جنوں ایک رب کا قرآن کافی ہو رب ہے جب دلے وکرے کی کرتے ہیں اپنی انگلیاں چک مار دے ساری دور چل آؤ تو تمہیں پھر پوچھا گے بھی کرنے پر اصل وانتی بڑے سکول گئے اصل سمجھا مذاق مزاق والی کتاب بے حو تکیا مفی پرانے خیالات والی کتاب ہے انگریز دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں ملا میلہ کریں اس بھی پلو یہ سمجھا کہ قرآن ایویں کوئی بکواس کی ہونی ہے جی کوئی پیر سمجھی گیا ہے اس بھی یہ سمجھا مزدور نے قرآن ایویں پرواہ چھوڑیے ہوں تو انگریز سجن بن گئے نے میں انہیں کتریوں کے پترا لو آنا کتری ادھر دیکھو رب کا قرآن بھی سنا لے ہوں یہودی کی دشمنی ہوتی زمان سنا رہے ایمان لال دسو امریکہ بھی تو پاور ہے اقوام متحدہ کا رکن ہے وہ کی آتا ہے ہم ترقی دینا چاہتے ہیں ہم رواداری چاہتے ہیں جیو جینے دو کا منصوبہ دیتے ہیں اور کو آزادی دیتے ہیں حقوق انسانی کا خیال رکھتے ہیں کی کیوں ہے ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے درمیان ہر قیمت پر سلیبی جنگیں سلیبی جنگیں جاری رکھیں گے سلیبی جنگ کا مطلب سلیب کن آتا ہے عیسائی کا آخر اچھا، مذہبی جنگ ساری اصل یہ ہمیشہ عیسائی مذہب چھکنے کافر کرنے اور یہاں سارے اسلام نو سامنے پیش کر کے کوشش اپنے آپ کرنی ہے تو ساری وہ جنگ جہی ہے نا انہوں ہمیشہ جاری رہے گی کدی رکے گی نہیں کدی رکے گی نہیں تو جڑا جا دوست نے بے وقوف نہیں وہ کافر آ قرآن کا منکر ہے قرآن کا منکر ہے اور بیان گئے تو سامنے میں رب دے کو یار کمال رب کا ہوا جی گل اج کچھ ہو رہے تو کل وہ گل ہی بدلی کھڑی ہو سڈے دماغ کھوپڑیاں کھوتے والیاں بدل سکتی ہیں مگر مولا کائنات کی دسی گل کبھی بدل سکتی ویخ جڑے آدھے نے تصادم کی تعلیم سی جڑا آ کے جڑا بگڑ گلا آ کے جڑا فسرے کا آ کے تصادم کی سی یورپ سے ختم کرنی پڑے گی میں اس گلے تو تے مکا سکنا وے بن جو منافق گیا وے پر وہ نہیں مکا سکتے وہ آدھے نے سڈیا جنگا ہمیشہ جاری رہن گیا بےمانا مسلمانوں تالی پلا کے سوان والے ہو پنگ پلا کے سوان والے ہو تم سواو گے رکھو منافقو میرے نبی سرکار نے جد نگاہ کرم چا فرمائی وہ حضور دی امت نو ضرور جگا لے گا سبحان اللہ سنو تیسرا بیان چوتھا جی، جی۔ فرانس کون ہے ویٹو پاور ہے بولو بولو بولو جی، فرانسیسی جرنل کی پیاس میں فرانسیسی جرنل غور و شام کو فتح کرنے کے بعد جب دمشق پہنچا تو غازی اسلام صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات مار کر بولا ہو صلاح الدین اٹھ اور دیکھ کے ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر فاتح ہو کی حیثیت سے لوٹ آئے ہے لانتی دی دشمنی دی انتہا ہے کہ سڈے مسلمان بادشاہ دی قبر میں وقت مار کے پیاس دے پر پچھوں کے کتا پھر باد امیر ہو گئے پیسے پچھا ہاں کتے فکیر بیٹھے اللہ جو ہوا تو فکیر جنس یہ ہوئی ہے خدا دی ویخ ل کتنے قبر لت ماری سی کن فرانس بول بول بول فرانس دے جرنیل نے لت کتنے ماری ہے وہ قبر کے لت ماری کھڑا ہے تیرے تعلیم دے ہر کتاب کے صفحے دے لانتی دیا فوٹو لانتی کے سبق ان لانتی کی بگڑتی وہ تیرا پتر ویستا پیا اور پھر وہی ٹائی وہی پینٹ وہی شرٹ اے خدا کی قسم کر کے آنا میں کیوں نہ آخا مر یہ بگڑت جنس کل کی مردی اگ مر جائے وہ بگاڑا تا وہ بگاڑا تا کتا کتے کو سر نہیں سٹتا اقبال آتا میں کتے نے نا وہ بھی سر چکی کھڑا سی مارے کتے نے جب تگڑا کتا پہ نا تو مارا کتا جب ویسے نہیں کچھ بنتا یہ تگڑا بڑا ہے وہ دندیاں کٹ لینا دیکھا جی کبھی بار سو دندیاں کٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھی ساری برادری ہے پہلے تگڑا ہی ہے کہا ہاں پھر ویسی جائے گی ہوں تگڑا کتا آتا بھی کام خراب ہے خطرے کا نشان ہو گیا ہوں پچھا ہی ہٹ جائے تر کی بلا میں آخا کتا تو پھر بھی دند کدی کر پر سب کے جا سکول تو تو دند رہے کوئی نہیں کدے گی کوئی نہیں رہے کدے کنگے گئے توجہ نہیں کی آ سلادی آیا ہے الدین تیری قبر تے کروڑا رحمتا لپ کیا مار حالانکہ عراق بھی تیرے سامنے افغان بھی تیرے سامنے اقوام متحدہ نے پابندیاں لڑائی انہوں خالی کرایا اصلے تو ہر طاقت تو سارے چور کفن چور کٹھے ہو کے اس گئے پھر جا کے دس سال بعد کھولے دس سال بعد جا ظلم اٹھے ڈائے نے اور سن کے جانا سلاح الدین جا گھوڑا بھی گھوڑا کرایہ کا سی مکان جگی سی تیرے اوترے تیرے اوترے نکھترے دے پتر جڑے نے وہ سدر ہاؤس کڈے کڈے بنا کے بیٹھے ہوں وہ بادشاہ سی کچے مکان پھر کیوں نہ بگیار ہو جانا خلاف ہوئے جڑا ان کا محافظ کروایا ہوئے تو جب جنگ جنگ کا اعلان ہوا ہے اگر پتا لگا کہ سارے دشمن کے کول راشن مکیا پیا ہے سلاح الدین نے فوج نو فرمایا ہے دو مہینے کا راشن دے آؤ فرانسیسی وزیر خارجہ وہ جرنل سی اتنا فرانس کا ہوں فرانس کا وزیر خارجہ کی کیا ہے پارلیمنٹ کے ایک وقت نے کہا کہ مراکش میں ہمیں جنگ و جبل ختم کر دینی چاہیے اس پر فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا یہ مارکا نہیں رکے گا یہ مارکا فرانس اور مراکش کے درمیان نہیں چل رہا بلکہ ہلال اور سلیب کے درمیان چل رہا ہے یعنی اسلام اور عیسائیت کے درمیان چل رہا ہے توجہ نہیں کی تھی فرانس دے مراکش دی جنگ دے روکنے کے مطالبے اتنے بیان دیتا ہے جنگ روک نہیں سکتی یہ فرانس تے مراکش دی کی مطلب یہ ملکی جنگ نہیں جی روک لیے یہ مذہبی جنگ ہے ایک پاس چند ایک پاس سلیب کی مطلب چند آخر اسلام والا پاسا وہ تو اسلام کے بندے کی بنیا ہوتا ہے چند اچھا، ایک پاس چند تو ایک پاس سلیب ایک پاس کفر تو ایک پاس اسلام یہاں دونوں کی جنگ ملکی جنگ نہیں یہ کہڑی جنگ مزدو جنگ ہے نا سجن پھر کے نہیں ہے نا کیسے پھر حقوق پورے کریں گے توجہ نہیں کی تھی ہاں حقوق دینا تو اخوام متحدہ بنی ہوں جناب جی چرچل نہ سن چرچل بانی اقوام متحدہ نے اقوام متحدہ بھی ایک رکھیے مسٹر چرچل کی بولو بولو بولو مسٹر چرچل انیس سو ستاسٹھ میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھن گیا تو مسٹر چرچل نے کہا بیت المقدس کو مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں کا مشترکہ خواب تھا ہمارا نسب العین تھا اس بیت المقدس کو اب دوبارہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا شہریوں نے یعنی یہودیوں نے اس روز مارا مارا جب المقدس فتح کیتا کہ آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے کہ بدلا خیبر کن لڑی تھی جنگ مولا علی نے تو بدلا کدوں یہ آدھے ہمارے بھائی بھائی لو ہماری برادری ہے میں لطف انہوں نے بن گئے تعلیم کے ذریعے تا کر کے بہت بہت کر کے بے گمی روحانی جنس میں انہوں کی بن گیا تیرا ذہن جو بدل گیا ہے آج کے دن لفظ لفظ یہ پہ مارتے ہیں تیرے پتر تیرے تی دے بچے چھوٹے چھوٹیا کترے پولیو دے دے منصوبہ بندی تے تعلیمی ڈالر دیں مولی تو پیر کی کڑی منڈے کے ہاتھ رکھی سر تو گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں کیتا نے آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے محمد کا دور دم دبا کر بھاگ گیا اقوام میں دی ہے ایک رکھنے والا مسٹر چرچل توجہ نہیں کی تھی یہ سنتا جا تو کھوپڑی بٹھا جا کمپیوٹر ویکھنایا آیا ہاں، جب تین کچھ ذہن کا کمپیوٹر دتا ہے کسی دشمن کے خلاف کسی ست ٹوئے کے خلاف تو فقیر دی ایک گلا سنتا جا تو یہاں چھاپ چھاپتا جا لکھ تو پھر اندازہ لگا جب میں اقوام متحدہ دیا ہے پاور کھول رکھیا کہ سجن نے تیرے تو تینوں آپ ہی پتا لگ جانا ہے یہاں جو قدم اٹھا رہا ہے کہ دوستی والا ہونا توجہ نہیں کی ہر دو نقلوں پہ گوڑو پہلا انہیں کیا کیا اصا عیسائی تو یہودی کٹھے ہاں۔ رل کے تے اصا کی کیتا ہے بہتر مقدس کھویا ساڈا پرانا نسب لائن سی حالانکہ عیسائی تو یہودی ایک دوجے کے اگلی دشمن نے یہودی آتے نے عیسائی غلط نے تو عیسائی آدھے نے یہاں دیا آپس جنگا رہی ہیں مسلم ہٹلر عیسائی سی انہیں تی لاکھ یہودی ہے مارا سی کہ نہیں انہوں نے آپس میں بھی لڑائیاں رہی لیکن وہ آخر آن کے شیطان کی تھی ہل اس آخر وہ چل رہے ہو اور میری نسل کی کرم داج کی کر دے گا آپس لڑ مرو گے تو مسلمان کے پہاڑ کے چڑھ جاؤ گے یہ تو اسلام محمد کا آ جانا کی کرو آپس گٹھ جوڑ کرو آپس کی دشمنی چھڈو تو رخ کے نہ کرو توجہ نہیں کی دا دا رخ کرو مسلمانوں تو میں میں بھی تھان تھان ہوں دعوت دینا بھابی ہو وہ شیو جب کسی کے پنڈ کے اتنے چڑھائی کرے نا تو نام مراد اتحاد سے تا نہیں ہو سکتا اب بےمانو جی اندر اندر ویر عیسائی کا حل بھی ہے پر اتوں اتوں اسے پیچھے پیدا تو تصا بھی ہوں ایک دوجے کا پیچھا چڈن کی بجائے کہ مگر پو اور بکری بگیار پچھاڑو توجہ نہیں کی میں اتحاد کی دعوت نہیں دیتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک دوجے نال راؤن کی بجائے کدھر مرو بگیار سنگھ مارو چیرو نہیں تو تا کسی کا بھی جناب اس میں چوگا نہیں جی چڑنا وہ بگیار ہی ایڈا نام مراد نہ بریلوی بھابی جا بھی بم تھلے آگے چل کے ویکھی جی ہوں گل کیا کرنا نا اگے چل کے ویکھی گراج سبحان اللہ ہوں خیبر کا کے کام پھر گئی خیبر کا بدلا تو آخر کی کی محمد کا دین دم دبا کر بھاگ گیا لوگ لاؤ میں مالا وہ کسی اپنی سکولی روحانی اولاد نو کہے محمد دین کا بج نہیں سک محمد دین نب نے بجن بنایا کائنات دے وسن لی بنایا اور چلے بد وقت اسلام دے تو مسلمان دی طاقت دا پتہ ہی کوئی نہیں تو سکولی جنسا دیکھیں تو دوکھا کھا گئے جی تمہیں پتا ہونا چاہیے ابو نارائن محدث نے ہندیت یہ لکھا ہے عیسائی آئے یہودی میرے پاک مستفا دے فقیر دے کو فقیر دعوت دیتی ہے اسلام کی سکول والے تو آپ ہی بن کھلوتے ہیں نا پر نہیں انہیں دعوت دیتی اللہ کے فقیر نے یہ وہی آدھا تیرے مذہب دی سچائی دی دلیل کی ہے میرے نبی کا فقیر فرما اے اب پہیے اندر تھی کپڑا پا میں پڑھنا جا سر جائے گا جھوٹا ہوئے گا جا اور جھوٹا ہوئے گا جدا بچ جائے گا سچا ہوئے گا انہیں کپڑا دتا ہوں کپڑا دتا سڑ سی کدو اسلام دم دبا کے جائے اور بے انسانوں کی ہی نہیں رہن دتی پینٹ شرٹ پوا کے کھوٹا بھی پچھو دم پائی پھر اپنی تھی نکان کی خاطر پر بخت والا پینٹ شرٹ والا انہیں اپنی دم ملا لا ہے توجہ نہیں کی ہوں بخت والے سن ادر ویخ نبی سرکار دے عاشق نے کی کیتا ہے یہودی دا کپڑا اپنے کپڑے دے وچ لہیٹ دتا سی باہر کپڑا مسلمان دا سی اندر یہودی دا سی اگ پا دتا سی جب باہر کڈیا سی وچلا سڑیا سی اتلا بچیا سی اور کڈے بد بخت نے دم دبا کر بھاگ گیا اور بد بختا میرے نبی کا دین تے امریکہ تے برطانیہ کے سر تے ہر ویلے کھلوتا ہے کیوں جس جس جس قانون کی جدا سدا قائم ہو وہ قانون بھی موجود ہوتا ہے اس قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے اور بد بختا تر پاؤ توجہ نہیں کی مت سمجھ میرے مستفا دین دی بالا دستی کا اندازہ لگا رب سونے دا رب سونے دا فوجی اسرائیل برطانیہ کے بھی سر تو بیٹھا ہے بیٹھا کہ نہیں امریکہ دے بھی سر تے بیٹھا ہے رب دی جیل بھی ہے قبر والی اگر فیصلے کا دن بھی آئی اتنے زمانتی چھٹے پھرنے ہیں توجہ نہیں گلا دے جانا ہے وہ آتا ہے اتنے ہی سزا لے لوا نبی شریعت کے مطابق اگلی تو بچ جا جا پتر امریکہ وگ آ نہیں اگر لینی ہے اتنے ہے کہ اتنے لینی نہیں ہوں دم دبا کے بھاگ گیا بے وقوفا پجے تو جدو تے تو بچ جائے جی رب دے قانون تو بچ نس سکتا نہیں تو پھر سمجھ لو مستفا دین کر بھاگنے والا نہیں یہ تے ورگیا نسا کے کھوتیا مانگو اگا لے جان والا ہے توجہ نہیں کی ہاں، ہے پر کافر بے وقوف ہوں کافر دی مت وجی آتی نہ مراد کھوتیا ایسا نہیں سمجھ کھوتیا روزانہ وہنا تیرے ورگے کئی سدر روزانہ رب رولتا پیا زمین روزانہ کھا کر کے وہ مارتا چور پترو کیوں تاری اکل ماری گئی ہو کہڑے تر پی جائے توجہ نہیں کی آگ اللہ ادر وے خدا دیا منیا اگلا بیان کارڈ نیال بور کی بیان کا دینا ہے جون انیس سو ستاسٹھ میں القدس پر دوبارہ یہودی قبضہ ہوا این اسی دن برلن میں کاڈنی نال بور نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک مشترکہ مذہبی تقریب میں بیان دیا تھا کہ عیسائیوں کے لیے واجب ہے کہ وہ یہود کے ساتھ ہر والے سے تعاون کرے تاکہ اس طرح ارد مقدس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے آزاد کرایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی خاتمہ کیا جا سکے توجہ ہے ہوں جا جا تے تختی تے لکھتا جا کی کرنا چاہیے اسلام دا خاتمہ کرنے سانو ایک ہونا چاہیے فرانسیسی وزیر خارجہ دا ایک افسر کی جواب بیان کر دینا ہے آدھا ہے فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک افسر نے انیس سو باون میں بیان دیا مسلمانوں سے خبردار رہو مسلمانوں سے تو کیا نا سے خبردار یہ بڑا دہشت گرد ہے وہ کیا آدھا کہ خبردار رہو تو تو کنو آنا ہے سدکے ہاں؟ سدکے تیری اکل دانی تو سدکے تیری سمجھ دانی تو سدکے جو کتوں پڑ لینی ہے بھی قیمتی سمجھدار یہ سکون کا منصوبہ یہی سکون وہ مسلمان سے خبردار رہو یہ کیا کہتا ہے بول بول ہوں لکاؤ جی میں روزانہ نہیں سنتا مل مر جان تو سکھ مل جائے مر جان تو امن ہو جائے اگلے دن ایلیٹ فورس والوں کا ایک بل ہی ملے مینو اس مینو آخیا میرا کلاس فیلو ہے تو اس مینو آخیا ہے ساری تربیت امریکہ کردہ تو سانو آتا ہے آ داڑی والوں کا خیال رکھا جائے دہشت گرد نے کہنا کا خیال رکھا جائے یعنی داڑی منا دین تو پھر دہشت گرد کوئی نہیں پاوے پھر بم مارن جو مرضی کرن پھر دہشت گرد نہیں دہشت گرد کدو نے جب داڑی رکھ لیں تو پھر داڑی دہشت گرد ہو نا بم داڑی مار دی بول بول بول بول بم داڑی مار دی بندے داری یہ تو نہیں آخیا ہاتھ والے کا خیال رکھا جی مار دیں یہ نہیں آخیا پیروں کا خیال رکھا جی یہ نہیں آخیا جہے بندے دہشت گردی کرتے ہیں انہوں کا کی آخیا نبی دی سنت نو دہشت گردی سابت کرایا جائے اور یہاں دسیا جائے کہ تے نبی دا ہر کام دہشت من اور لالک یہی اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کیا کر دیں گے کافر کر دیں گے یہ کافر کر دیں توجہ نہیں ہوں سمجھتا جا گل کہ وہ کی آخر ہے خبردار رہو کہ دے تو بولو بولو بولو ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں یہ مسلمان شاندار مستقبل یعنی جانتے ہیں مسلمان چنا زور طاقت کے مذہب چ ہے کہ دنیا سے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جڑا شانہ والا ہو اور باقی ٹھیک ہے انہوں نے پتا جو امر خطاب کر کی گیا سی ادی دنیا کے بادشاہ عمر نے ایک بندہ زکات لین کے قابل نہیں چڑیا کی جانتے جانتے ہیں باقی شان ہم فرانسیسیوں نے الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی لیکن ہم مسلمانوں کا تشخص نہیں چھین سکے پچھان انہوں کی تہذیب کی سنت طریقہ نبی پاک ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو کچھ نہ آخو کسی پاس توجہ نہ کرو ادھر میرے بیان توجہ کرو آخو سبحان اللہ الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی لیکن ہم مسلمان کا تشخص نہیں چھین سکے مسلمان ایک جن ہے جب جسے ہم یورپ والوں نے فی الحال بوتل میں بند کر رکھا ہے اگر اپنے اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہوئے اسے قابو میں نہ رکھ سکے تو وہ سارے یورپ پر مسلط ہو جائے گا اوبو جس تسا بند کیا مسلمانوں کا جن ہی نہیں جے جا مسلمان جے دنیا کی کسی طاقت بند نہیں ہو سکتا بند کیا سکولی نو سکولی مسلمان کہاں ہوتا ہے جن تاری بوتل فسیا ہے داتا ورگے کتنا فسا سکنا ہے نہیں کی والا فسا میرے گاؤں پاک کے کول ایک شخص آیا آدھا آجپالا میری بچی جن چک کے لے گئے سچے جی بھی کیا گل دسا میری بچی جن چک کے لے گئے فرمایا اچھا جا فلانے تھان سے بہ کے چارے پاسے کڑا مار کے بچ بہ جائی اے لفل پڑھ نہیں ابدل کادر جیلانی جن سارے حاضر ہو جان گے سارے ہاتھ جب انہوں نے آخی ابدل کادر جلانی پیر آتا ہے میری تھی چھتی نال واپس کرا جا کے کڑا بیٹھا ہے پڑیا سو جن کٹھے ہو گئے دے دے نچ دے ٹپ دے جن سکولی ٹپ دے نے جنہ وانگو لگے آئے اگوں آئے تھے وہ بیٹھا ہو سکے تا وڈیرا کتنے آؤ لے فٹ بادشاہ جنہ کا پہنچیا انہیں آخر پیر گاؤ پاک آئی چھتی کر ہاتھ بند آ گیا ہے پیچھا ہاتھ آ گیا ہے چھاتے چی آن کے چوری چ رکھی سو آدھا گاؤں سپا کر متھا لینا ساڈا کام سن سن فریاد پیڑا عرض سنی کن بھر کے دس باندر فر کے بوتے چتارے نے چ مسلمان آڈا پڑیا گیا جا چوئے توجہ نہیں کی تھی جی تے زور سی نا تو سلاح الدین ایوبی نو سلاحدین لوگی نا ایک گل کرنے والی چوہے مار گولیاں چکھوائیاں نے جڑیاں سواندیاں نے ماردیا نہیں توجہ نہیں کی ہاں اور کسی بندے نے پاؤڈر تو لا دا بھی ہے مرد بھی پر ایسا مرد وہ مراد جی ایسا ہوتا ہاتھ چکن جوگا ہی نہیں ہوتا وہ لڑکر ماری جاؤ پڑی اور تو سر سکولی جہاز تیار کیتے انہوں نے تال انالیا جہاز میں کسم جن نے منافق مسلمان نہیں ہوتا اور تھی جن نے پینٹا شرٹ والے جنہوں نے تصا تاریا ہے ندی پاگ بھی ٹوپی والے تو سلوار والے نہیں تارے جا سکتے قسم خدا دی کر کے اللہ جب کفر دے ہاتھ اسلام پائے تو پھر پتہ لگنا کہ نویاں سو بنتا ہے کے کے پترا ویگ پھر تیلا پلوان وڈا لگا چو دنوان کی پہلو نگریاتی جنگ افکار دی جنگ جنوب ٹھنڈی جنگ آخ دے تسا دشمن نو سجن اور تسا اسلام نو جھوٹا تے اپنے آپ انسانیت دا ہم درد اسلام نے انسانیت دا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کیتی ہے فقیر تے پہلا میدان جت بیٹھا جائے اللہ کی مہربانی لیا ساری دنیا کے پروفیسر ثابت کر دین سان کسی میدان غلط اور ثابت کر دین کے یورپ انسانیت کا دوست ہے سائنس انسانیت کا دوست ہے اور اسلام دشمن ہے سب سر اتار کے کتنا سٹ دیا دو تصا مقابلے نہیں آ سکتے پھر سمجھ لو کہ تسا جے جنگ ہار گئے جے تو اگر جی آئی تو ان شاء اللہ وہ بھی ہار جاؤ گے یار میں کی ہاں میں تے سامنے بغیر فیت لگا پھرنا میں نے اور کسی تمان نہیں صرف محمد تمان ہے قسم خدا بھی کر کے آنا میں نے محمد پاک دینا مان آئی میرے اندر جب آ پھر شان سرکار دی میں ہو جانا مینو کوئی شاید دنیا میں میرے سامنے لیا سارے پروفیسر میرے نال گل کر میں سکول نہیں پڑھا میں صرف نبی پاک کے درویشوں کے جوڑے سیتے واہ واہ واہ میں کلندر اقبال بولیا فکیرم تو تھکی رمی کو خراشن رسول اللہ میں تو جناب کے در کا ہوں میں تو جو لینا تے تو لینا میں نے پروفیسر نے سر پیر کر مینو انگریزی پروفیسر نے سر پیر دے دیتی ہے کیوں اس واسطے میں تو جناب کی نگاہ پہ درنگیا آخر سبحان اللہ اے بکواس کرتے نہیں سکول سکل کے جنہوں نے بوتل چتاریا ہوا ہے یہ وہاں کے چوہے نہیں جنہوں نے پنجرے چ بند کیا ہوا ہے تو وہ کی لکھتے ہیں آخر جی اللہ میں اقبال نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی ابتدائی دینی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے لندن تشریف لے گا پھٹے ہو آنا ہاں جھوٹے ہو انگریز جنو اللہ میں اقبال دے تحمت کے لا سکتے جے وہ پی تھوڑی تقدیر کیا کرتا ہے مینو آخر چشتیا جھوٹ کا بول بکواس پہ کرتے نہیں میں انگریزوں کی تعلیم آنا تو چڈ میں تو تعلیم ہی نہیں سمجھی گئے نگاہ آخ سبحان اللہ تو نالے سجے کبے جا منافع ہونا انہیں بوتھا ہونا تو جا ہونا نا مومن وہ چہرہ کھلتا ہونا توجہ کی آخ سبحان اللہ توجہ رکھ گئے خدا دے بندے سن کے جا میں تھی آخیا سی کرو انگلی اشارہ آخرا پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے جانا سونے میرے ہاں؟ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وے اگے سن وقت بھی تھوڑا ہے ہاں؟ لو اور سن برطانیہ امریکہ تو فرانس دے ہوں چوتھی سپر پاور پی ٹی تو پاور کہڑی ہے روس روس کا سنا وا ہاں۔ وہ چبل بے وقوف وہ سادے مسلمان آ وہ سادے تو پھولیا سادہ سا بہت ہی سیدا سا بن گیا بہت ہی بن گیا آدھے ایڈا کوڑا بھی نہ بنو بھی دنیا تھو تھو کرے ایڈا میٹھا بھی نہ بنو بھی چبا ہی جان دوں تاقی میٹھا بہت ہی چبا گئے آن روس روسی روزنامہ کینریل کا اداریہ کی لکھنا ہے روس کی ریاست ازبکستان کے ایک روز نامہ کینریل کے بائیس مئی انیس سو بانوے کے اداریہ میں سے یہ اقتباس قابل غور ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر کیمونزم کے لیے ازبکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم انسانی میں کہیں بھی جڑیں پکڑ سکنا ناممکنات میں سے ہے لہذا پہلے اسلام کو ختم کرو پھر کیمونزم آئے گا کیمونیسٹ نہ روس کا نظام کمیونزم نظام سی کی آدھے نے پہلو اسلام نو مکاؤ جا تہذیبوں کا تصاد مندر لایا توجہ ہے نا مکاؤ اچھا جب اسلام مکیا تو تو رہنا ہاں رہ سکنا رہ سکنا بھائی رہ سکنا غیر مسلم بن کے توجہ نہیں کی جب اسلام مک گیا تو پھر آپ رہ سکنے کی بن گئے لیکن پھر ایک گل یاد رکھنا جب بندہ غیر مسلم بنتا ہے نا اس لیے کافر بن جاتی ہے پر رب نال بگڑ نگڑی توجہ نہیں کی رب آتا تو چھوٹیا سے ڈریا ہے نا تو اللہ اکبر ہوں میں نا تیرے کھائی خان لا پھر تینوں میں یہاں کے ہاتھوں پواوا گا توجہ نہیں کی غالب اللہ امر رب اپنے کام دوتے غالب لے جو چاہے کر گزرتا کوئی ادو رب اگے بن پا سکتا وہ آتا اسلام مکانا یہ روس ہے کیا ہے بولو اگے سن لارنس براؤن ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کو منتشر رکھیں پھر کا واریت پھیلائیے سن سن سن مشہور یورپی دانشور لارنس براؤن نے کہا تھا بس ہمارے لیے واجب ہے سڈے تو فرد ہے کہ ہم اربو ارب ارب تو مسلمانوں آپس لڑا کے تے فرقے تے لڑائیاں تے بادشاہیاں نو ایک دوسرے نال پڑا کے رکھیے تاکہ وہ اس طریقے سے ہر طرح کی قوت طاقت اور اثر و تاثیر کے بغیر بے کام و نامراد زندگی گزارنے میں مشغول رہے ہوں ایمان نال دس لڑا کون ہے وہ کی پیاستا ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے کن ملک ارب پہلا ایک سی تو ہوں کن بن گئے ہیں سعودیا وکرا کویت سعودیا اپنا عراق وکھرا شام اردن وکھرا یہ ساریا ریاست گنتا جا ارب والیا ایران بھی وکرا ہوں یہ سارا انہیں آخیا کی کرو اتوں والے بھی اتوں والے یہ کدی کٹھے کٹھے یہاں ہون دینا بولو بولو کٹھے ہون دینا بیٹھو بیٹھو یار کی اچھا توجہ نہیں کی کی آدھے مسلمانوں کی کر کے رکھو ادھر کی آدھے تعلیم لوگ مولوی پھر کے پہ فلاؤں والا تو پر لانا تو نہ بھیجا پہلا انہوں تے بھیجا جنہیں انہوں منیا علامہ اقبال آتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے بد وقت کی پہ آخد آدھا یہ آپس کر کے ہوں ایمان نال دسی مولویا ایک پاس رکھ دے میں پوچھنا وا تیرے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں کنیا نے ایک دوسرے نال ایک کتے کا ویر ہے اور چڈ جب یہ الیکشن ہوتا ہے نا ساری پنڈی پھر ہونے لگا پنڈی برادری ایک دوجے کے مقابلے بچے میں کل منڈیا دسیا دسا آدھے پوچھ لو گے لے پوچھ لو گے تینوں برادری ایک ایک دادے دی اولاد ووٹ کتوں آیا ہے بولو بولو ایک برادری پہ لڑتی ہے تو مٹھا وٹی کھڑے میں عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹ پیپل پارٹی مارے بندے نواز دے نواز مارے انہوں دے پھر جنیا پارٹیاں جمہوری پارٹی شیطانی پارٹی ہاں جی جنہ کی پارٹی تے پرماشا کی پارٹی تے فلانی پارٹی تے ہر فیکٹری پھر یونین آ گیا رکشا یونین جب آپ بہ جائیں اب آپ کی فلانی یونین ہے فلانی یونین ہے ایک دوجے کا اینج کر دیں گے کر دیں اینج کر دیں پھٹے منہ نہ میں پوچھنا مولوی تین فیصد بنائے نے توجہ نہیں کی جنایا توجہ نے کی تھی جنہوں نے بوتل تاریا ہونا ہے ویخوا کہ یہاں بے کام نام راہ زندگی گزارنے میں مشغول رہے کٹھے کبھی نہ ہو جماعت تنظیم ایک سو ایک بناؤ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا آپس آپ سے مرد رہساں اتو کٹے ہوئے بیٹھے بگیار بکریاں لڑن گیا سوال سامنے کی اگے چل گلیڈ گلیڈ سٹون وزیر اعظم برطانیہ کی پیاخبا سابق وزیر اور وزیر خارجہ اور وزیر اعظم برطانیہ نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں یا ان کے قلوب و اذہان میں موجود رہے گا اس وقت تک یورپ اسلامی مشرق پر اول تو اپنا غلبہ تسلط قائم نہیں رکھ سکتا کر سکتا اور اگر قائم کر لے تو اسے برقرار رکھنے میں زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ خود یورپ کا اپنا وجود بھی اسلام کی جانب سے محفوظ یا معمول نہیں رہ سکتا انداز کامیاب ہو رہے مسلمانوں کے ہاتھوں چ قرآن کھولو جنہیں تیرنا جانچ کو ہیں کدی غالب ہو سکتے دے دے دے دے دے دے دیتی آ بیٹھا دیتی بیٹھے ہاں جی ڈالر لے بیٹھے بغیر پی لے بیٹھے بےمانی لے بیٹھی کوفر گلامی لے بیٹھے پولا سیرت لے بیٹھے دیتی کری سا بیٹھے بیٹھا وہ آدھا قرآن اچھا ہوں گل سمجھی ادھر اسلامیات سکون رکھا ہونے ہے تو ادھر کی آتا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے ایسا گال ہو سکتے ادھر کی رکھیے اسلامیات اسلامیات قرآن ہے ادھر اسلامیات ادھر قرآن ہی انہوں کے ہاتھوں میں کھولو ادھر اسلامیات یہ برنی پالیسی کو کیا کہتے ہو اپنی پنجابی میں پن جن آدھے گے جنوب اسلامی چاہتے ہیں منافق کی آدھے تو ہوں ان کنجر پوچھ جڑے آدھے نے جی اسلامی عورت بھی سکول من آخ ادھر آدھے نے پراؤن دنیا دیا کھان چلا جی مال میرا اصل اسلامی آپ رکھی ہوئے تو کفریات رکھیے روڑی دا ہوے ایک ماشا کستوری دا رکھ دے گند کٹی دا رکھ دے کستوری خوشبو دین لگی جب کدے گا انہیں چٹی ہونا مردوا نے رکھا ٹٹی اپنے کفریات و رکھیا سورتیں انہوں پتا سی منافقت کا کرنے جڑے اس قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں کھو گے کیونکہ اسان نہیں کھو سکتے یہاں دی اپنی جنس ہی یہاں مارے گی توجہ توجہ نہیں نہیں کی بے وقوفا اتے میں ویکیا ملوڈا ملوڈے کوئی پڑو پائی سڑ مڑو پائی سڑ ملوڈے ایک ای سجے بیٹھا تو کئی کھبے نے توجہ ہے ان کا قرآن دے تحفے پیش کیتے ہیں ہاں جی امداد مدر صاحب کشور اتویاری والے نے تو کلمے پڑھنے والے نے تو بڑے ٹوپی تو جناب کاٹ تو بڑی جناب ٹھاٹ باٹ والے ملا نے قرآن دتا جگ سٹرا برطانیہ کے وزیر خارجہ کو تحفے میں یہ لو میں کیا مردودا یہ تو قرآن دے دے دشمن قاتل نے یہاں تیرے کو منافقت نہ لے لینا جب کنڈ پرتانی ٹٹی خانے سات دلانا لانت تیرے تو پائے گا کوئی ایمان دس ہے سن بریلویاں دیا کتاباں میں تمہیں زندہ مثال دینا سنیا دیا کتاباں نے دلائل الخیرات شریف درو شریف دی کتاب سدیاں پرانی لکھی درو شریف دی سعودی عرب کوئی لے کے جا جب جہاز تو اترے گا خیرا شریف شرتے اندر کول لینی ہے کے تال ڈبے گند دے پاؤں اندر سٹ دیں ایک تو بریلوی تے وہابی دوجے کی زد کے اتنے تک کپڑے کھڑے دے تو کی حال ہو جا رب کی جی فرما لے کہ دال کا دشمن دنیا چ ہے نہیں کی پر یہ ملا یہ بھی انہوں کے جن نے انہوں جن نے بوتل پڑے نے خدا کے بندے ترجو فرما میں اتنے کلا جا وقت ہو گیا گل کر جا تاری سلاح واسطے تھی سمجھو کہ بچارے پولیاں گاوا انگلش بک چکن والی قوم قومی پتا کی خدا کی ہے رسول کی ہے دین کی ہے قرآن کی ہے ایمان کی ہے اسلام کی ہے غلط کی ہے عزت کی ہے قوم کی ملک کی ہے انگلش بک جب نہیں چکی انگلش بک یہاں کی گئی ہے غیرت مک ملا بگدارے دے امن ویخ کے سمجھے گا یہ مطلب برا برا بن کے رہنا چاہیے تو قرآن بھی تو دینا دونوں دن جی لے لیں گے تو پھر سن یہ اس لانتی ملا جن کا کر لی جا رہے توجہ کی اور مستفا کی حدیث بھی سنو بول بول بولنا میں مولوی خنجیرو خنجیرو مر کے جانا جی لکا لو جگہ لکا جی لکا لو رب بڑا کڈے گا اندروں کڈے گا پالو فرشتہ کارے نو لما بڑے بکرے چھترے پیتا رہا ہی میرے کملی والے جا بخاری ویخ مسلم ویخ شاہ حدیث دیا کتاباں قسمہ گلا شریف مولا جی میں گنا حدیث دیا کتابیں جنیا میرے کو وقت اٹھے مکا دیا حدیث دیا کتابیں میرے کول نے ہی خالی سنی پھرنا نا اللہ کی مہربانی میرا نبی سرور لجپال غریب نواز آکا جب بھیجتے سن فوجی دستا کسے پاس تو انہوں وسیعت فرما سن دشمنوں کے علاقے قرآن نہ لے جایا جی کدھر انہوں کے ہاتھ چ نہ آ جائے ایکسپریس یہاں سے چلتی ہے سی لندن حدیث پی گیا ادھر جناب جی یارویں حرام ہے بارہویں حرام ہے جڑا پیتی کھڑا فرائی حرام اور سن یہ حدیث سی ہوں مستفا دی ایک صحابن کی گل سن جیڑی عمر بن خطاب دی بہن عمر بن خطاب نو پتا جب لگا وے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے عمر گسے تلوار موڈے رکھیے قرآن پہ پڑھتی سی جب کنڈی کھڑکائی بہن نے فٹ کپڑا پایا ادا لکیا ادا ظاہر سی ادھر پرا امر آیا اندر دیکھ سو آدھا سی میں اللہ کا قرآن پہ پڑھتی سا عمر نے پروار چکی ہوئی ہے توجہ ہے حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیتا ہے پر دیا جا کوئی انگریز دی سیٹی دے چلنے والا منگا نہیں سی پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے خنجیر چھپاؤ چھپاؤ جانے آئی کھڑی ہے قبر کتنے جاؤ گے اقوام متحدہ کی چادر میں چھپنے والوں رب تلاش کر لیتی ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو مستفا کے دامن میں آ جاؤ ہے بس جنہیں مستفا دامن چ جگہ کملی والے سرکار دے دامن چ لے ادھر رب سونے ویکھنا ہی نہیں اس آخنا ابیبا تیرے نے یہاں کی آخ توجہ نہیں کی وقت مک گیا ہال گل بتھیری پہ ایک آخری کر کے تو بس بیان کر the R B gap R B gap یہ انہوں آدھے نوائیں وہ انگریز جڑے مسلمانوں دے علم پڑھن مسلمانوں دے خلاف فتنے فساد پاؤن دی خاطر یہ سمجھ کے جان تے پھر بچوں کد کد کے تے اپنے ایجنٹوں کرو تے آ کرو تے آر بھی گب اسی طرح ہی ہے اب اسلام کا اثر و نفوذ چند ایک مذہبی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا یارویں کر لی ملاد کر لی یا ریمنٹ کا اجتماع کر لیا یا مرید کے دا اجتماع کر لیا یا ملتان اجتماع کا اسلام ان پورا ہو گیا ختم رولا دالا پیتیاں رج کے تو لٹرین بھر کے تو جب اٹھیا اسلام زندہ باد دالا مکائی اسلام لٹرین بھر دیتے نہیں دالا نال تیری خدمت ہو گئی جب اگلے دن میں آخیا میں بریلو تم دسا تا اسلام کی کی میں آخیا پندرہ سے چاول باسمتی پانچ سیر مرغا لا ہاں جی برالر برالر نے برادری کا کرنا تو سب کے جان جال سردا پکانا ہوئے تے پھر مرغے کی تھان سے آ گیا جناب جی چینی آ گئی پانچ شیر گوشت آ گیا کشمش میوا آ گیا رنگ برنگیا چیزاں آ گئی جب پندرہ شیر کی تیار ہوئے تے چار پاس بیٹھ کے کھا ایک پلیٹ سٹ لین اٹھ کے نعرہ مار دینے اسلام پورا ہو گیا کسر نہیں رہن دیتی قسم خدا دی اج اور یہاں سو جگ روا جی واہ واہلور آن والے محفل ملا آن والے رب سائی نہ کرم کنائے ہوئے رب سا تو میں مراد جڑی ہوں ہاں, ہاں، یہ ترجمہ جما دل ربی سو سائیاں آئی رنگ چڑھائے جیواہ ہلور دن آن والے محفل والے رب سائی میں کرنا کمائے میں نام مراد یہ جڑی ہوں ہاں ہاں یہ ترجمہ کی رنگ چڑھائے ہوئے ادھر میرے شاید سائیاں رنگ چڑھائے ہوئے تو من کتا گیا مدیسوں سائیاں آپ رنگ میں آن کٹی چی ندی پاکریل رنگا بوٹھا ڈونگواں سائیاں آپ رنگ چڑھائے اگلے دن میں نے لکھا کسی نے آخر فلانی جماعت والے لشکر والے جہاد کرتے ہیں تم بریل بھی نہیں کرتے پہلے تو میں لشکر والے نے جو کچھ ہو سکیا سہاگا پھیرا چنگی چنڈ پائی جب باہر کے سارے ہوا نا تو پھر آ کے بریلویاں بھائی میں کہ تھی آدھے ہوئے نے ظالمو تمہیں کی پتا بریلوی کی جہاد کا کرتا ہے بلے بلے بلے بلے بلے ہوئے ہوئے ہوئے کی جہاد یارویں دی دیگ مکان تے جنہ وقت لگتا جن زور لگتا تو یہ پوچھو چلیسویں دا ختم اے کھاوے یارویں اپنا تیجا اے ساتا اے دسواں اے ہوں تو سال بھی نہ شروع ہو گئے میں نہ مراد محنت ویکو بچارے تھوڑی گل ہے تو یہ حوصلہ پچائی آ افسوس ہے روس پاک تین اس واسطے پایا میں اپنا مرید پایا سی کہ تو دی دیگ کھا مستفا دے دین تو باغی ہو میں یہ نہیں آخر دیگ نہ کھا خورا حلال آندہ ایک مذہبی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا اور یہ سب کچھ اس قدر ہوشیاری و حکمت اور تدبیر سے آہستہ آہستہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی بھی ایسا کر کی لیا نار یہ سب نتیجہ ہے اگے سن یہ سب نتیجہ ہے ہماری اس تعلیمی پالیسی جن تعلیم میں کیا ہر کیا تیری نانی بھی حرج ہے آ تیرے نانے پہ آخر نہیں میں کیا آوے ہماری اس تعلیمی پالیسی یا جدوجہد جہد کا جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لا دینی نظام تعلیم اور لا دینی تہذیب و ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے تعلیم لا دین لا دین تہذیب ثقافت سیاست اس لسا مسلمانوں چند رسم دے چڈیا یہاں کا دین سارا سا کھولیا امی خوش رب کوئی جاوے گا تو گا غیر مسلم جو میں تین دین سی تو من جو گئی نہ رہا آڈا ایسا تعلیم تو سیاست کے ذریعے کر لیا کہ بلا یہ ویٹو پاوروں کی ویٹو پاوروں کے دوستی بھرے بیانات ہیں دوستی بھرے محبت بھرے پیار بھرے الفت بھرے ترقی بھرے شعور بھرے آہا ہاں ہاں ہاں